سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور معزن کو اس کی آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخش دیا جاتا ہے اور اس کو سننے والی خشک اور تر ہر چیز اس کی تصدیق کرتی ہے اور اسے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا حدیث نمبر پندرہ سو ستاون مسند احمد